من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله میں له نار جهنم جہن له نار جهنم خالدين فيها حد میرا کام تو صرف اللہ کے احکام اور اس کے پیغاموں کو پہنچا دینا ہے اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے